میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی نہ کوئی پہنچ کے مجھے کہتا ہے کہ فلاں کلنگ گروپ آپ کو آج قتل کر دے گا فلاں کلنگ گروپ آپ کو صبح قتل کر دے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے رستے کے قتل اپنے رستے میں قتل ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اس قتل کا ڈر نہیں الحمد للہ لیکن یاد رکھنا پاکستان والوں یاد رکھنا جو تقریر سن رہے ہیں جو کیسٹ سن رہے ہیں رب کعبہ کی قسم جہاد خالی میری ذمہ داری نہیں ہے اور میں نے جہاد کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی الحمدللہ میں نے جہاد کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی کسی مجاہد کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کی الحمدللہ میرے ہاتھ جہادی اموال سے پاک ہیں میں نے جہادی اموال سے کچھ نہیں بنایا کچھ حاصل نہیں کیا میں نے مسلمانوں کے سامنے خالص جہاد کی دعوت رکھی میں جھولیاں پھیلا پھیلا کے گلی گلی کوچے کوچے میں گیا میں نے کسی کے خلاف جماعت کھڑی نہیں کی تھی ایک اللہ کے لیے آیا تھا اور ڈھائی سال کے عرصے میں کفر پر ثابت کیا کہ جماعت کسے کہتے ہیں جہاد کسے کہتے ہیں ڈھائی سال کے کے عرصے تک وہ قوت بنائی اہل حق لیے جس کی نظیر پچھلے پچاس ساٹھ سال میں بھی نہیں ملے گی چار صدیوں تک بھی نہیں ملے گی لیکن جب میں جیل چلا گیا تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اس کی حفاظت کرتے تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم جہاد کی اس دعوت کو بچا دے تمہارا فرض تھا باہر ملکوں کے وہ لوگ جن پر کافر حملہ آور ہے اپنے پاس مجھے آ کے بتاتے رہے کہ ہمیں چھتیس چھتیس صحابہ نے آپ کے پاس خواب میں بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے لوگوں سے کہتے رہے کہ جاؤ اس جماعت کے ساتھ شامل آ جاؤ ایک ایسی قوت بنی جس میں کوئی لالچی نہیں تھا کوئی غدار نہیں تھا کوئی شاوت پرست نہیں تھا ہم نے دفاتر کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کی ہم نے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کی ہمیں دنیا کی طرف سے بڑی بڑی آفری آئی رب کعبہ کی قسم پاکستان کا کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جو میرے قدموں میں میں نہ ڈالا گیا ہو مگر نے میاں والی کی جیل کو برداشت کیا کسی عہدے کو نہیں لیا تمہارا کام تھا کہ تم جہاد کی شبا کو بچا دے تمہارا کام تھا کہ تم جہاد کی اس دعوت کو اٹھا دے تم تفرقوں میں پڑ گئے تم اختلافات میں پڑ گئے تم نے مجھے بھی معاف نہیں کیا جس کے جسم کا کوئی حصہ الحمدللہ جہاد کے نشان سے خالی نہیں ہے آج میری حالت حضرت عثمان غنی جیسی ہے وہ مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے اپنے فضائل سنا رہے تھے میرے پاس کوئی فضیلت نہیں ہے کہ میں تمہیں سب سنا سکوں لیکن میں اتنا کہتا ہوں میں نے جہاد کے ساتھ ظلم نہیں کیا میں نے جہاد کو اپنی ذات کے لیے نہیں کیا میں نے جہاد اپنے خاندان کے لیے نہیں کیا میں نے اپنا گھر کوٹھی بنانے کے لیے نہیں کیا میں نے کار بنگلے کے لیے نہیں کیا میں نے شہیدوں کے مشن سے غداری نہیں کی میں نے اس اللہ کے رستے کو نہیں چھوڑا مجھے بڑی بڑی بڑی پیشکشیں ہوئی ہیں میرا نام دنیا میں چلتا تھا مجھے کہا گیا کہ اپنی عزت کی حفاظت کرو پھر یہی کراچی تھا جہاں سے مجھے اتکڑیوں میں ڈال کے گھسیٹ کے لے جایا گیا مجھے کہا گیا استعفیٰ دے دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا میں نے کہا اللہ کے رستے کو چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے پیچھے آخر کیا کیا ہے مت کرو نعرے بند کرو نعرے تمہارے ان ناروں کو سن سن کے مائیں بہنیں دھوکوں کے دھوکے کے اندر بیٹھی ہوئی جب مجاہدین پہ فتح کا دور ہوتا ہے نعرے بھی لگاتے ہو سرخیاں بھی لگاتے ہو مذاق بھی لکھتے ہو جب وہ بےچارے کٹ جاتے ہیں پس جاتے ہیں تم انہیں کو دلیل کرنے کے لیے نکل آتے ہو مسلمانوں بتاؤ کیا قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے کیا جہاد تم پہ فرض نہیں ہے کیا تڑپنے کے لیے میری ماں پیدا ہوئی تمہاری ماں کو یہ آنسو نصیب نہیں ہو گئے لوگ جیسی کٹر بموں سے جل گئے لوگ مارے گئے کیوں اس رستے کو چھوڑنے کی باتیں ہو رہی تھی ہم اس ملک کے دشمن نہیں ہیں ہم نے اس ملک میں کوئی فساد نہیں کیا ہم نے حکمرانوں سے کہا ہمارے اس ملک میں کوئی غلط عزائم نہیں ہے جب ہمارا رستہ صاف تھا ہمیں ڈرنے اور پیچھے ہٹنے کی کیا ضرورت تھی آخر